کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے قرب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے